احمد اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا قل هو کل احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تم فرماؤ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی